بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ثم صلوا فقول فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها صلی اللہ علیہ الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله و ارجو ان انا ہوا فمن الوسیلہ حلت علیہ شفا رواہ مسلم اذان کے بارے میں ایک حدیث جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن العاص ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم معزن کو سنو کہ وہ اذان دے رہا ہے تو تم وہی کلمات دہراؤ جو معزن کہہ رہا ہے جب معزن کہتا ہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے اللہ الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب وہ کہتا ہے اشد ان محمد الرسول اللہ تم بھی کہو اشد ان محمد الرسول اللہ اس طرح تمام اذان کے کلمات میں مؤذن کی پیروی کی جائے جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح اس کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اذان کا جواب دینا یہ بڑے اہم ترین سنتوں اور احکامات میں سے ہے جب اذان ہو رہی ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اذان سننے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اذان کے کلمات کا جواب دے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہہ چکے اسی طرح کلمات کہو پھر آخر میں جب اذان مکمل ہو جائے تو مت پر درود بھیجو اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد والا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم درود شریف پڑھنا چاہیے پھر فرمایا تو میرے جو بندہ درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرمائے پھر تم میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو اللہ مربعات جو دعا ہے دعائے وسیلہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وسیلہ ایک درجہ ہے وہ جنت میں ایک مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو عطا فرمائیں گے اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمایا جائے گا جس بندے نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی یہ اذان کے احکام میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اذان کے کلمات کی طرح کلمات کہے جائیں اگر بعد میں متوجہ ہوا یا اذان آنا شروع ہوئی تو پہلے والے کلمات کو دہرا کر شریک ہو جائے مؤذن کے ساتھ پھر جب اذان ختم ہو جائے تو ایک مرتبہ شریف پڑھنا چاہیے اس کے بعد اللہ مربع حاضر دعوت الم وصلاۃ القائم آت محمد الوسیلہ و الفیلہ وباس و مقام محمودی وطا انقلا تخلف المیات یہ دعا پڑھنی چاہیے تیسری دعا جو امام بحقی نے اپنی سنن بحقی میں نقل فرمائی وہ یہ رضی تو بلّہ ربََ و بال اسلام وب محمد النبی رسولہ یہ دعا پڑھنی تین دعائیں آتی جس طرح اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے اسی طرح اقامت کا جواب بھی دیا جائے جس مؤذن اقامت کہتا ہے تو اس کا جواب بھی دے اذان کے کلمات بہت اونچے کلمات ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے یہ احادیث میں اور جب بندہ جواب دیتا ہے اللہ وہ فضیلت جواب دینے والے کو بھی عطا فرما دے دیکھیے جی کیا فضیلت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع مدا صوت المعزن جن ولا انس ولا شی الا شہید الہ یوم القیامہ رواہ البخاری صحیح بخاری کی روایت ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے جو انسان اور جن یا کوئی بھی چیز پتھر شجر حجر جو بھی جہاں تک کا اس آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن یہ سب اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اس مؤذن نے یہ اذان دی اندازہ فرمائیے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اذان صف اول میں نماز پڑھنا یہ دو ایسے اعمال ہیں جس کی بڑی احادیث میں فضیلت بیان ہے تو اذان چونکہ ہمارے ہاں تو یہ ترتیب نہیں ہوگی کہ جو چاہے آ کر اذان اذان کی بھی شرائط اذان کے کلمات بھی سی تو مؤذن مقرر ہوتے وہی اذان دیتے وہ اگر کسی کو اجازت دیں تو اذان کوئی دوسرا بندہ دے سکتا ہے وغیرہ کسی اور کو جس نے اذان دی وہی اقامت کہے اسی کا حق ہے اگر وہ کسی اور کو اقامت کا کہتے تو دوسرے کو اقامت کہنے کی اجازت ہے اگر نہ مؤذم کو اقامت کہنے تو اذان کے احکامات یہ اذان کا جواب ہے جو عملی ہے زبانی دیا جاتا ہے ایک اذان کا جواب عملی ہے جو واجب ہے وہ یہ کہ اذان میں پکارا جاتا آؤ مسجد کی طرف آؤ اور آ کر مسجد میں نماز ادا کرو تو اذان کا یہ جواب دینا کہ مسجد چلے آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجبات میں سے دیکھیے نماز کے بارے میں دو واجبات الگ ہے ایک جماعت سے ادا کرنا دوسرا مسجد میں ادا کر یہ دو واجب الگ ہے اگر کوئی ایک واجب پورا ہوگا دوسرا رہ جائے گا تو ایک واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا اگر کسی نے گھر میں جماعت کرا لی تو وہ جماعت والا واجب تو ادا ہو گیا لیکن مسجد کی حاضری کا واجب ادا نہ ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر بڑی ناراضگی ہوتی تھی جو بغیر عذر کے گھر میں عذر والا بندہ بیمار ہے چل نہیں سکتا پیشنٹ ہے اس کو تو اجازت دی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے وہ گھر میں جماعت بھی کرا سکتا ہے گھر میں اپنی خواتین کو پچھلی صف میں محرم کھڑا کر کے جماعت بھی ہو سکتی اس کی اجازت ہے لیکن اگر عذر نہیں تو پھر گھر میں نماز پڑھنا یہ یہ ناپسندیدہ ہے پھر مسجد کی نماز میں حاضر اس کی حاضری کا اہتمام کرنا چاہیے ایک ایک قدم پر اللہ سبحان و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں اس کی وہ جتنے بھی قدم چل کر آتا ہے وہ سب وہ وہ جگہ قیامت کے دن اس کے چلنے کی اللہ کے گھر کی طرف گواہی دیں گی یہ تو میں نے اذان کے بارے میں اور جماعت کے بارے میں کہا ہے دوسرا مسئلہ میں نے خواتین کے بارے میں عرض کرنا ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ خواتین کو ہر حالت میں اپنی گھر میں نماز ادا کرنا یہ افضل ہے اللہ تعالیٰ خواتین کو گھر میں نماز ادا کرنے پر زیادہ ثواب عطا فرما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے خطاب فرمایا تھا تو وہ مسجد مسجد نوی تھی ہماری مساجد نہیں آپ نے اس جگہ فرمایا تھا اے خواتین تمہارے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور جو گھر کا بھی وہ حصہ صحن کی بجائے برامدے والا حصہ یہ صحن کی بجائے افسل ہے اور فرمایا گھر کا اندرونی جو کمرہ ہے جہاں چھپ کر تم نماز ادا کرو وہ تمہارے برآمدے سے کھلے ہوئے حصے سے زیادہ افضل درجہ بدرجہ تو خاتون جتنا اپنے گھر کے کمرے میں تنہائی میں کونے میں ہو کر نماز پڑھے گی اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے نماز تراوی میں خواتین کا انتظام کیا گیا ہے وہ آتی ہیں قرآن پاک کا وہ درس بھی سنتی ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں قرآن پاک کی وہ باتیں بھی سنیں جو خلاصہ ہے شرکت کر لیں بہت ساری خواتین کی نماز رہ جاتی لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خواتین کا اس طرح آ کر نماز میں شریک ہو جانا کہ مردوں کے ساتھ صفوں میں شامل ہو جائے ناجائز اور حرام اس کی کسی جگہ بھی اجازت جیسے جمعے کے دن یہ معلوم ہوا کہ خواتین اسی طرح مردوں میں آ کر شامل ہوں اس کی کسی جگہ بھی اجازت نہیں حضرت عائشہ نے تو اس وقت منع فرما دیا تھا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتی تو اسی وقت پابندی لگا دے پھر سنن آبوداؤد میں فرما جو عورتیں گھروں سے نکلیں اپنے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پابندیاں لگائیں آ حضرت صلی اللہ فرمایا وسلم فرمایا یخرجن وہن تفیلات میلی کچیلی نکلیں تفیلات کا معنی یہ بن سمر کے نہ آئیں خوشبو نہ لگائیں حجاب کے ساتھ آئیں ان جب بھی وہ اس جب گنجائش پہ عمل کریں گی تو ان شرائط کی پابندی ان پر لازم ہے اور اگر خدا نخواستہ یہاں آ کر وہ مسجد کی حرمت کا خیال نہ کر سکیں خواتین ایک دوسرے سے الجھنا شروع ہو جائیں یا یہ ہے کہ ان کی آوازیں مردوں میں کی آوازوں میں آ جائیں اور ان کے اذکار میں ان چیزوں میں وہ خلل شروع ہو جائے یا پردے کا اہتمام نہیں ہے اور اسی طرح خواتین مردوں کے صف میں شامل اس کی اجازت نہیں یہاں ہماری مسجد میں جمعے کے لیے ان کے لیے انتظام نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے یا عیدین کے لیے یہاں مردوں کے لیے جگہ ابھی مکمل نہیں ہوتی بہت سارے حضرات رہ جاتے ان کے لیے تراوی میں آئیں تراوی میں ان کے لیے ہم نے پردے کا انتظام کیا ہوا ہے اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں اللہ کے گھر کی حرمت کہ ہم اس گھر میں جب آئیں تو لے کر جائیں کچھ باتیں سیکھ کر جائیں تاکہ دین کی باتیں ان کے کانوں میں پڑ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے جی جی جی جی ہاں انہوں نے سوال اگر فجر کی نماز میں اذان میں کہا جاتا الصلاۃ خیر من النوم اس کا جواب یہ ہے صدقتا و بررتا و بالحق نتقتا دو جملے یاد رکھ صدقتا و بررتا آپ نے سچ کہا ہے اور نیکی کا کام یہ اس کا ترجمہ السلات خیر من النوم کا تو بعض حضرات محدثین نے یہ بھی فرمایا افوقہ نے اگر اذان کے اسی طرح کلمات کا جواب جیسے لا حیا علیہ کا جواب الیا علیہ کی شکل میں بھی دیا اور حیا علیہ کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کی شکل میں بھی دیا یہ اذان کا جو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر عظمت کے ساتھ اللہ کے ان کلمات کی طرح متوجہ ہونا جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیاطین راہ فرار اختیار کر اتنی دور تک چلے جاتے ہیں اس لیے جن گھروں میں اذان کی آواز جاتی وہ بڑے قابل مبارک بات گھر جتنی اچھی آواز آئے گی اتنی رحمتیں اندر زیادہ جائیں گی اس لیے اذان کی آواز کا انتظار رہنا چاہیے جن آبادیوں میں اذانوں کی آوازیں نہیں آتی بہت سارے حضرات باہر ملکوں سے ہو کر آتے ہیں آ کر بتلاتے ہیں کہ جنگل میں وقت گزار کے آئے جو حساس دل رکھنے والے وہ کہتے ہیں جی ہمیں مزہ آیا وہاں رہنے کینیڈا میں امریکہ میں کوئی اذان کی آواز ہی نہیں آتی جب یہ جو فضا میں اللہ اکبر کی تکبیریں گونج رہی ہیں یہ سماں باندھ دیتی ہیں اللہ یہ بڑا نورانی ماحول پیدا ہو جاتا اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرما دی اللہ صلی علیہ سید مولانا محمد ولا علی سید مولانا محمد مبارک وسلم انا الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتی یا اللہ یا ارحم الراحمین رحمتوں والا اشراء اختتام کے یا اللہ قریب پہنچ چکا ہے چند لمحات باقی ہیں اے اللہ اس کی پوری پوری رحمتیں ہمیں نصیب فرما دے ان بندوں میں شامل فرما دیجئے یا اللہ جن پر آپ نے اپنی رحمتیں پہ اللہ بہا دی اور رحمتوں کی بارش ان پر برسا دی یا اللہ باقی ماندہ ایام کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبینا محمد والا علیہ اجمعین ہاں قد قامت جو اقامت میں کہا جاتا ہے اس اس کا جواب ہے اقامہ اللہ و ادامہ اقامہ اللہ و ادامہ اس کا معنی اللہ اس نماز کو اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رکھے اقام اللہ و ادم دیکھو جی کتنے اچھے سوال ہیں کتنی باتیں مختصر وقت میں رہ جاتی ہیں ایسا حوصلہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت باتیں کھل جائیں گی